ہمارے پاس آج کل ایک سال آیا ہوا ہے اور کسی صاحب نے تفصیل سے سوال لکھا ہے کہ اہل سنت الجماعت کی کتابوں میں جو بدتی حضرات کی روایات پائی جاتی ہیں ان کا کیا مقام ہے پھر انہوں نے اس کی کچھ مثالیں بھی دی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ حدیث ناقابل اعتماد ہے پھر یہ بھی اصرار کیا کہ تم خود اس کا جواب لکھو اور کوئی نہ لکھے تو پچھلے تقریباً دو ہفتے سے اسی موضوع کو لکھ رہے ہیں لگا کی توفیق سے کوئی چالیس پچاس سفے ہوئے اور کوئی وقت ہی نہیں ملا ان دو تین دن میں کہ جو چیز آج کہنی تھی اس کا کچھ مطالعہ کرتے تو اس لیے آج آپ سوال کر لیں جو آتا ہوا اس کا جواب دے دیں گے جو کچھ اب تک لکھا ہے اس کا خلاصہ پہلے بیان کر دیں جن صاحب نے سوال کیا ہے انہوں نے لفظ سے لکھا کہ آپ کی کتابوں میں جو بزتی حضرات کی روایات ہوتی ہیں اور یہ بدرتی کا لفظ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ ہونا چاہیے اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ حکومت قائم ہو تو پھر اس کے بعد خون کا فیصلہ کریں گے پہلا گروہ جو تھا انہوں نے شدید احتجاج کیا اور ملمومین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نائلہ چلی گئیں اور نائلہ عیسائی خاتون تھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اور اللہ نے جو اس بات کی اجازت دی ہے قرآن کریم میں کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ نکاح کیا تھا تو اس وقت معاشرہ مسلمانوں کا اتنا شفاف تھا کہ کوئی ایک بات ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ بیوی چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عیسائی تھی تو لہذا یہ عیسائیوں کی سازش کوئی ایسی بات نہیں تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انگلیاں اور جس قمیض پہ خون لگ گیا تھا یہ لے کے راتوں رات مکہ مقدمہ چلیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو بہت ناراض ہوئی کہ خلیفہ راشد کو قتل کر دیا گیا اور انہوں نے وہاں سے بسرا کا رخ کیا اور سیدنا علی رضی اللہ جو تھے وہ مدینہ منورہ میں تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو چھ آدمی کہے تھے کہ میری جگہ ان میں سے کسی کو بھی خلافت دے دی جائے ان میں حضرت طلحہ زبیر اور سعد تین اور علی رضی اللہ عنہ چار یہ حیات تو طلح اور زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی بعض جگہ پہ رضی اللہ عنہ کا آتا ہے اور پھر یہ بھی مکہ مکرمہ چلے گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ بجائے اس کے کہ مدینہ منورہ واپس آتی وہ وہاں سے بسرا چھینک لے گی اور بسرا والوں نے کہا کہ آپ آئیں اور ہم سب عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اتنا دباؤ تھا مدینہ منورہ میں کہ آپ بیعت لیں کیونکہ بھی چلے گئے زبیر چلے گئے سعد رضی اللہ عنہ نے بالکل انکار کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ لے دے کے ایک ہی رہ گئے تھے اور وہاں جو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے بھی کہا کہ اس وقت امت کو بغیر کسی المومنین کے چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے آپ بیعت لے لیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ میں دوسری طرف بھی لوگ تھے مخالف بھی تھے انہوں نے کہا متبید لیں اور ان میں ان کے اپنے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی شامل حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بابا آپ بیعت نہ دیں اور انہوں نے کہا اس وقت امت کا حال یہ ہے اور تم دیکھ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چالیس دن محاصرہ رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا امت چلتی رہی ہے نا کچھ حد سے اگر آپ بیس نہیں لیں گے تو لوگ خود بخود آپ کی طرف لوٹیں گے اور پھر آپ بیس لیں اور اگر آپ نے بیس لے لی اب تو قیامت تک لوگ کہیں گے کہ عثمان کو شہید کرانے میں علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے خلافت مجھے علی رضی اللہ عنہ کا بیٹے پھر کیا کیا جائے انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ خط لکھیں اور جتنے بھی عثمان رضی اللہ عنہ نے گورنر مقرر کیے ہیں سب کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ آپ کی بیعت کریں تو جتنے دن میں بھی آ جائیں گے ہفتہ دو ہفتہ اور ان کی بیعت کو سمجھا جائے کہ انہوں نے اپنے اپنے صوبوں اور شہروں کی طرف سے بیعت کر دی بہرحال کس مختصر یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ نے بیعت لے لی اب مشہور جو ہوا تو اب بجائے اس کے کہ لوگ اتنی لمبی باتیں کرتے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ تم کون تو جو کہتا تھا میں عثمانی ہوں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس گروہ کے ساتھ ہوں جس میں طلحہ زبیر اور عائشہ رضی اللہ ہیں اور دوسرا گروہ جو تھا ان سے کوئی کہتا تھا کہ تم کون ہو تو وہ یا تو کہتے تھے علوی یعنی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت میں شامل تو یہاں سے بات بنی کہ کانا عثمانی یہ آدمی عثمانی تھا کانا علوی یم یہ آدمی علوی تھا اور پھر آہستہ آہستہ کچھ ہفتے کے بعد لوگوں نے جب اس تاریخ کو لکھا اور پڑھا تو کہا تم کس کے شیعہ ہو تو کچھ لوگوں نے کہا ہم شیعہ عثمان ہیں شیعہ کا مطلب گروہ شیعہ کا مطلب پارٹی تو ہم عثمانی پارٹی ہیں تم کون ہو کہا ہم شیان علی ہیں یعنی علی رضی اللہ عنہ کی پارٹی میں عثمان رضی اللہ عنہ کی پارٹی میں ہیں یہ شیعہ کا لفظ پہلی مرتبہ وہاں ہے تو اس لیے اب وقت آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جو آگے گیا تو باقی باتیں بعد میں شامل ہوئی مگر بنیادی طور پہ آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو لکھا ہوگا کہ کان عثمانی ہے یہ آدمی عثمانی تھا یہ آدمی شیعہ عثمانی تھا یہ آدمی شیعہ علوی تھا تو شیعہ میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس اس کے کا مطلب ایک پارٹی اور گروہ تھا بس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جب اقتدار قائم ہوا خلافت قائم ہوئی تو پھر بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت کی ام المومنین از عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئی ہیں دسرات پہ انہوں نے بیعت فرمائی پھر طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی پھر سب کی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو شیان علی تھے یہ اس وقت تک ایسے ہی تھے اب جب اس میں بات شروع ہوئی کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں امت میں تو لوگوں نے کہا یہ عقیدے کی بدعت ہے ورنہ امت میں عقیدہ یہی رہا ہے کہ وہ بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ انہوں نے کہا جو تم کہہ رہے ہو نا کہ علی سب سے اچھے ہیں تو یہ عقیدے کی بدعت ہے یعنی نئی چیز ہے یہاں سے بات شروع ہوئی پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ اٹھے انہوں نے کہا وہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں یہ علی تو خود اللہ ہے معاذ اللہ انہیں نئے یہودی تھے مسلمان ہوئے تو جس طرح ان کے مطلب میں شرک تھا انہوں نے یہاں بھی کیا پھر یہ آہستہ آہستہ باتیں جب بڑھنا شروع ہوئی تو پھر عالم اسلام میں تاریخ میں دو چیزیں آ گئیں انہوں نے کہا یہ شیعہ ہے یا رافضی ہے رفضا کا مطلب ہے انکار کرنا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ہے شیعان علی میں لیکن کیا راستی ہے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ اور باقی لوگوں کے اسلام کا رقص کرتا ہے انکار کرتا ہے جب یہ بات آ گئی کہ علی رضی اللہ عنہ بس سلمان تھے اور سلمان فارسی اور اور عمار ابن اور یہ چار پانچ مقداد رضی اللہ عنہ وغیرہ سلمان رہ گئے تھے باقی سارے کافر ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا یہ تو شیعہ نہیں رہے یہ تو راکسی ہو گئے تو جو شیعہ ہوئے انہیں ہمارے مورکین نے لکھا کہ یہ بگڑتی ہیں یعنی نئی نئی باتیں دین میں انہوں نے ایجاد کر لی اور جو رافضی ہو گئے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ رفت ہے تو رفت کیا کفر ہے یا نہیں اس پہ بحث ہوئی ہے شیان علی کو یا علی رضی اللہ عنہ کے جو شیعہ تھے انہیں بدر نہیں کہا گیا آخر کسی نے نہیں کہا یہ ہے اصل بنیاد اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں شیعہ سے روایت لیتے ہیں اب لکھا ہوا مل جائے گا کتابوں میں کہ یہ آدمی شیعہ تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے روایت لیتے ہیں ٹھیک ہے شیعہ تھا بس کیا ہوا عقیدے کی بگڑ تھی نا کفر تو نہیں تھا وہ کہتے تھے کافروں سے ہم حدیث نہیں لیتے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے <clears throat> لیکن جس نے دین میں نئی بات ایجاد کی ہے یہ آدمی شیان علی میں سے ہو سکتا ہے ممکن ہے شیان عثمان میں سے ہو تو شیعہ ہو کوئی حرج نہیں راستی ہوگا تو ہم اس کی روایت نہیں لیں گے کیونکہ اس کی بات کفر تک پہنچ جاتی یہ آہستہ آہستہ چلتی رہی بات پھر اس سارے قضیے سے ہٹ کے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ کی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے انسان جو کچھ کرتا ہے خود کرتا ہے تو تقدیر کا انکار کرنے والے تھے ان کا نام پڑا کدریا کہ یہ کدری ہیں تو کدری جو تھے یہ جو لفظ تھے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے یہ جب آئے سب سے پہلی مرتبہ تو لوگوں نے کہا لو ایک تو وہ شیعہ بدتی تھے اب یہ قدری بدتی آ گئے اب یہ تقدیر کی بدت شروع ہو گئی پھر ایک گروہ آیا انہوں نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے خدا جبر کر رہا ہے گناگار کو گنا پہ کوئی نہیں کوئی عذاب نہیں نیکی کو نیک کرنے والے کو نیکی پہ کوئی اجر نہیں اس لیے کہ جو کچھ ہے کائنات میں جبر چل رہا ہے لوگوں نے کہا لوگ دو ہوئے تھے پہلے ایک شیعہ بدتی تھے ایک قدری بدتی تھے اب جبری بدتی ہو گئے کہتے ہیں یہ جبر ہے تو جن صاحب نے سوال لکھا انہوں نے یہ کہا کہ بدرتی حضرات کی روایات کتابوں میں پائی جاتی ہیں آپ کی بخاری میں مسلم میں تو وجہ اس کی کیا ہے اور کیا ہیں یا نہیں ہیں تو اس لیے اس کا جواب یہی ہے کہ بلا شبہ بزرتیوں کی روایات ہماری کتابوں میں آئی ہیں لیکن بزرتی ہونے کے باوجود وہ سچے جھوٹ نہیں بولتے ایک آدھ عقیدے میں آ گئی ایک میں انحراف ہو گیا اہل سنت الجماعت سے اس کے باوجود کفر اسلام کا جھگڑا نہیں تھا کفر اسلام کا جھگڑا تو اس وقت شروع ہوا جب دین کی بنیادی ضروریات سے لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا وغیرہ شیان عثمان بھی تھے شیان علی بھی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن بدتیوں سے روایت لیے ان میں قدری بھی ہیں ان میں جبری بھی ہیں ان میں شیان علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور اور بہت سے لوگ ہیں شیان عثمان ہیں عثمانی تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق برے خیالات بھی رکھتے تھے ان کی بھی روایات ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حسی الساری یہ ان کی بخاری کا مقدمہ ہے بخاری کی شرح انہوں نے لکھی فتح الباری اور فتح الباری دنیا میں ختم ہو جاتی نواب صدیق حسن خان مرحوم نے بڑا بڑا کام کیا نواب صاحب بنیادی طور پہ اہل حدیث تھے اور انہیں بخاری کی اس شرح سے بڑا شغف تھا ہندوستان میں جن ریاستوں نے کام کیا ان میں پہلے نمبر پہ یہ حیدرآباد دکن بھوپال رامپور ان لوگوں نے اتنا کام کیا ہے اتنا کام کیا ہے کہ اگر یہ سیاسی جھگڑے ہمارے نہ ہوئے ہوتے اور ملک کی تقسیم اور یہ چیزیں نہ پیش آئی ہوتی تو اس حیدرآباد دکن کا مقام عالم اسلام میں وہی ہوتا جو بلف اور بخارا کا لوگ یاد کرتے ہیں کہ بخارا میں ایسے اچھے اچھے لوگ تھے بخارا کے علماء تھے اس حیدرآباد دکن کا یہی حال ہو کوئی کوئی ہندوستان کی تحریک ایسی نہیں ہے جس میں حیدرآباد کے پیسے نے ناکام نہ کیا ہو تحریک خلافت جب ہوئی ہے حیدرآباد دکن والوں نے پیسہ بھیجا آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں حیدرآباد کا پیسہ وہاں استعمال ہوا ہے دیوبند مدرسہ بنا اور اس کے بعد حیدرآباد والوں نے پیسے وہاں بھیجے ایک وقت ایسا آ گیا کہ مدرسے میں کھانے کے لیے پیسے نہیں رہے حیدرآباد والوں نے بھیجے وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فت الملم جو مسلم کی شرح کی ہے اس میں حیدرآباد کا پیسہ ہے شبلی نعمانی نے جو سیرت لکھی ہے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ جو کچھ لکھا ہے اس میں حیدرآباد والوں کا پیسہ ہے حیدرآباد والوں نے اتنی سرپرستی کی اتنی سرپرستی کی کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کام کرو اس زمانے میں ایسے مدارس نہیں ہوتے تھے جیسے اب ہیں پچھلے زمانوں میں مدارس یہ ہوتے تھے کہ جو بڑے بڑے نواب تھے نا ان کی حویلیاں اور ڈیڑیاں ہوا کرتی تھی تو نواب جہاں آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ ہاں بھائی تمہارے یہاں کتنا رقبہ ہے میرا کتنا رقبہ ہے تمہاری ریا کیسی میری ریا کیسی تو نواب کہتے تھے تمہارے یہاں کتنے علماء ہیں تو وہ کہتا پانچ سو علماء ہماری ریاست میں پائے جاتے ہیں تمہارے یہاں کوئی چندہ نہیں ہوتا تھا اور نواب ذاتی زندگی میں جتنی مرضی عیاشیاں کرے لیکن وہ پیسہ اپنی ریاست کا علما پر استعمال کرتا اور کہتا تھا کہ کوئی چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں بڑے بڑے علما کو بلا لیتے تھے کہتے تھے صاحب اور پڑھ یہ محمد شاہ رنگیلا جو ہے جس کا آپ نام سنتے ہیں دلی میں یہ ایسا تھا ویسا تھا واللہ و عالم اللہ اس کے اعمال پہ سے کیا سزا دے گا لیکن اس کی ایک اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ اس کے بھی اس نیکی کی دے گا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جب فارغ ہوئے پڑھ کے اور مدینہ منورہ چلے گئے اور جب واپس آئے تو کسی نے اس کو جا کر بتایا کہ تمہارے شہر میں اتنا بڑا آدمی ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اتنا پڑھا لکھا لیکن اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے وہ کام کرے علم کو پھیلائے تو اس بادشاہ نے جو اپنی ذاتی زندگی میں جیسا بھی تھا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو اس نے جگہ دی یہاں بیٹھ کے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جمعہ پڑھانے سے آغاز کیا کتابیں لکھی تو اللہ اس بادشاہ کو اگر ادھر سے پوچھے گا تو ادھر جواب اجر بھی تو دے گا نا شاہ رحمۃ اللہ کی جتنی تصنیفات اور جتنا کچھ انہوں نے کیا ہے یہ جگہ نے مہیا کی تھی تو یہ جو لوگ تھے بڑے بڑے نواب ایسے ہی کرتے تھے کہ اپنی بیوڑی پہ اپنے محلے حویلی میں محلوں میں ان بچوں کو رکھا پورے کی پورے اخراجات ان کے اٹھائے حیدرآباد دکن والوں کا یہ کارنامہ تھا اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ نہرو جو تھا بڑا پڑھا لکھا اور نہرو اتنا مسلمانوں کے ساتھ بھلا ملا تھا کہ اعظم گڑھ جب جاتا تھا تو اعظم گڑھ میں دارالمسندین مسلمانوں کا بہت سرمایہ اور بہت بڑا ادارہ ہے اب تک اس سے کتابیں چھپتی ہیں اب تک معارف رسالہ ان کا چھپتا ہے نہرو وزیر اعظم ہونے کے باوجود جب وہاں جاتا تھا تو یہاں آ کر اس میں بستر زمین پہ بچھا کے علماء کے ساتھ لیٹتا تھا پرائم منسٹر ہونے کے باوجود کہیں نہیں کرتا اور کہتا تھا دار المصنفین میں علم ہے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو لطیفہ تو صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو یہ اعظم گڑھ آئے تو ظاہر وزیر اعظم تھا جدھر جاتا تھا لوگ اس سے تعزیت کرتے تھے کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو جب اعظم گڑھ میں ہندو پنڈت جواہر لال آیا تو سارے علماء خاموش بالکل چپ کھڑے تھے وزیر اعظم ہیں تو داخل ہونے کے بعد اس نے دیکھا سب چپ ہے منہ لٹکائے ہوئے ہیں اور کوئی مسکراہٹ نہیں کچھ نہیں تو اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا تو نے کہا حضور بہت ہو گیا آپ کی اہلیہ کا انتقال تو اس کا میری بیوی مرضی ہے ہاں، تمہاری تو نہیں تمہیں کیا ہو گیا لاؤ بڑے کا گوشت کباب شامی کباب ہمیشہ گائے کے گوشت کے اچھے لگتے ہیں تو اس لیے چھوڑو اس سو کو ہو گیا جو کچھ ہو گیا بستر بچاؤ دعوت کرو بیٹھ کے کھاتے ہیں اسے علم تھا ان ساری چیزوں کا وجہ اس کی یہ کہ جب وہ کمیونسٹ ہوا تو اس کے باپ نے وہاں محمد علی جوہر کو بلایا ہندو مت کو اس نے چھوڑ دیا پنڈت جواہر لال نے تو موتی لال جو تھا وہ بھی وکیل تھا یہ بھی وکیل تھا یہ دونوں بڑے اچھے وکیل جب لیکن موتی لال نے پریکٹس کی تھی پنڈت جواہر لال نے اتنی پریکٹس نہیں کی تھی وہ موتی لال اس کا باپ تھا تو وہ جس دن بیٹے کو پریکٹس کے لیے بٹھایا تو پہلا مقدمہ آیا تو اس نے کہا یہ مقدمہ لے کے میرے بیٹے کے پاس جاؤ جواہر لال کے پاس تو دیکھو کیا کہتا ہے تو بڑا خوش آیا کہ جی آپ کا بیٹا بڑا اچھا ایسا رہتا تو اس نے فائل دیکھی اور اس کو دیا اور کہا جی ہم آپ کو مقدمہ نہیں لڑ سکتے واپس چلے وہ حیران خیر اسے بلایا بیٹے کو یہ مقدمہ تم نے نے کیوں لے لیا اس کہا جی مقدمہ آسان ہے فیس اچھی مل رہی تھی نہیں تھا تو کہہ لیا نام تھا سلمان کا کیا ہے اس نے کہا جس کا نام ہارون تھا تو کہنے لگے بیٹے یہی تو تم سمجھے نہیں جہاں پہلی ہارون یعنی ہار لکھی ہوئی ہو اس مقدمے کو لینے کے بعد کامیابی کیسے ہو سکتی ہندو شگون لیتے ہیں نا ناموں سے اس نے کہا وہ تو پہلی ہار لکھی ہوئی تھی تو جو ہار نہیں ہے مقدمہ لیا کرتے تو اس نے موتی لال نے مولانا محمد علی جوہر کو بلایا اور کہا میرا بیٹا دھرم چھوڑ گیا تو آپ اسے بھی سمجھائیں تو محمد علی جوہر تین دن ان کے ہاں آپ ہمیشہ ہی تھے لیکن تین دن میں خاص طور پہ رکھا اس کو اور محمد علی جو سیر میں نہرو کو ساتھ لے جاتے رہے سمجھاتے رہے اس نے کہا مولانا بات یہ ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوا تو ہندو بھی نہیں رہا ہمارا دھرم تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ہے لے دے کے مذہب دین آپ کا ایک اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں بھی بہت چیزیں ہیں میں سیدھا سادہ کامریڈ ہوں اور کمیونسٹ ہوں سیدھی سی بات ہے یہ جب بنا ہے وزیر اعظم تو اسے پتا تھا کہ حیدرآباد دکن کا پیسہ کتنا کام کر رہا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں آپ مسلم لیگ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان کی پیسہ نہیں تھا تنخواہیں دینے کے لیے اور یہاں سے ہمارے وزیر اعظم نے لکھا حیدرآباد دکن والوں کو جب پتا چلا کہ پاکستان میں انیس سو اڑتالیس میں پیسہ نہیں رہا تو انہوں نے وہاں سے جو اپنا سونا تھا وہ بھیجا اور کراچی میں جو ان کا بینک تھا انہوں نے کہا اس بینک کو بند کر دیں اور سارا پیسہ پاکستان والے لے لیں پنڈت جواہر لال نہرو کو جب پتا چلا پھر پولیس ایکشن ہوا اور انہوں نے حیدرآباد کی ریاست کی حیثیت کو ہی ختم کر دیا بات وہی پہنچی کہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں جھگڑا یہ تھا کہ ریاستوں کا مستقبل کیا ہو تو کشمیر جو ہمارے قریب تھا اور حیدرآباد جو دور تھا پاکستانی حکمرانوں نے کہا کہ حیدرآباد دکن کو اپنے ساتھ ملائیں گے ہندوستان نے کہا آپ لے حیدرآباد کو چھوڑ دیجیے وہ بہت دور ہے یہ سیاسی قصے ہیں اس میں کیا پڑھنا لیکن نواب بڑے بڑے لوگ اس طرح کرتے تھے حیدرآباد والوں نے پیسہ دیا پھر بھوپال والوں نے پیسہ دیا بھوپال والے اتنے اچھے یہ لوگ تھے کہ فت الباری جو ہے بخاری کی شرح یہ کلمی نسخہ ملتا تھا پڑھنے کے لوگ ترستے تھے نواز جی حسن خان چکے اہل حدیث سے انہیں بڑا تعلق تھا تو انہوں نے پیسہ دے کے مصر بھجوایا لوگوں کو وہاں یہ فصل باری ٹائپ ہوئی اور ٹائپ ہونے کے بعد چھپی اور اس کے بعد اب تک بھی یہ نسخہ چل رہا ہے ڈیڑھ سو سال ہو گیا ہوگا تقریباً لیکن اب تک یہ نسخہ چل رہا ہے تو اس بخاری شریف میں حافظ ابن حضرت احمد اللہ شرح لکھی ہے اس سے پہلے انہوں نے مقدمہ لکھا حدیث ساری کے نام حدیث ساری کے بعد ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے پھر بخاری کی شرح لکھی اور بخاری کی شرح انہوں نے ایسے لکھی کہ اپنے شاگردوں کو بٹھا لیتے تھے اور بخاری میں سے بخاری کی احادیث اس پہ بحث ہوتی تھی باقاعدہ اور پھر جو کچھ ہوتا تھا آخر پہ نتیجہ اسے لکھ لیتے تھے آپ ابن حجر رحمت اللہ نے بخاری کی شرح فت الباری کو مکمل کیا تو انہوں نے مصر میں قاہرہ شہر میں دعوت کی اور ہر ایک کو آنے کی اجازت تھی بڑے کھانے پکے بہت اس کی شان میں کسیدے گئے گئے اور حافظ حجر رحمت اللہ کے جب انتقال ہوا تو یہ بات اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کئی کئی سالوں میں یہ منظر اب بھی دیکھنے میں آتا ہے حافظ حجر رحمت اللہ جب انتقال ہوا تو لوگوں نے لکھا ہے تاریخ میں کہ مصر میں قاہرہ میں شدید گرمی پڑ رہی تھی اور جب جنازہ اٹھایا تو ہلکی ہلکی بارش ہونا شروع ہوئی جنازے پہ اور جب قبر میں تدفین ہو گئی تو بس صرف اسی مجمے ہی بارش رہی باقی شہر میں بارش نہیں یہ خدا کی طرف سے انعام اور خدا کی طرف سے قبولیت کی پہلی دلیل ہے کہ انہیں اللہ نے لوگوں کے سامنے ایک چیز ضائع کر دی کہ اتنا بڑا آدمی ہے حدیث الساری کے بعد انہوں نے پھر باری کی بخاری کی شرح اس حدیث کو پڑھنا چاہیے ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ جو حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ جانتے نہیں کہ کتنی بڑی چیز ہے حافظ ابن حضرت احمد اللہ کی کتابوں میں ایک کتاب عبدال القامینہ اور ایک یہ کتاب ہے حدیث ساری ہے تو بہت ہی بہت ہی زیادہ پڑھنے کے قابل ہیں اس میں انہوں نے بدتی روایتوں روایت پہ بحث کی ہے کہ یہ آدمی امام بخاری رحمت اللہ نے لیا یہ بدتی تھا یہ بدتی بدتی تھا تھا تھا تھا یہ یہ یہ شیعہ شیعہ حتیٰ کہ ایک جگہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک رافضی سے روایت کی صحیح بخاری میں ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس لیے آپ سے کہہ دیتا ہوں نہیں آپ مان لیتے ہیں کل کو جو کوئی پڑھا لکھا ملے گا وہ کہے گا صاحب یہ کیا ہے تو آپ کا اعتماد ہم پہ بھی اٹھے گا آپ کہیں گے یار ایسی فضول باتیں کرتے ہیں تو اس کی آدمی وہ جو چیزیں تاریخ میں سب ہیں ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے پھر آمد اللہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بزتیں تھیں لوگوں میں لیکن کفر کی حد تک پہنچے ہوئے نہیں تھے تو بزرتی حضرات کی روایات امام بخاری رحمت اللہ کے مسلم صحیح مسلم تو شیعہ سے بھری پڑی اتنے شیعہ ہیں اتنے شیعہ راوی ہیں کم سے کم بھی تیس آدمی ان میں ہیں جو شیعہ ہیں تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس حدیث کی سند میں یہ شیعہ آ گیا ہے اور اس حدیث کو ہم نہیں مانتے تو پھر مسلم سے ہاتھ ہو دینے چاہیے صحیح مسلم سے پاری ہو جانا چاہیے اس بات کا فائدہ کس نے اٹھایا ہے اس بات کا فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے ایک تو جو منکرین حدیث ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اسے نہیں مانتے وہ جب بھی حدیث پر بحث ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہے نا شیعہ جھوٹ بولتے ہیں یہ دیکھو بخاری میں شیعہ آ بھی اب آدمی جب دیکھتا ہے کہتے ہاں یہ تو ہے شیعہ وہ کہ جھوٹ ہی بولا ہے نا یہ کبھی سچ بول سکتا ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس طرح حدیث سے وہ اعتماد اٹھا دیتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شیعہ تو کون سا ہے شیان عثمان میں سے ہے شیان علی میں سے ہے اور پھر شیان علی رضی اللہ عنہ سے ہے تو کیا یہ راستی ہے نہیں ہے اس کا مسئلہ کیا تھا اس آدمی کے عقیدے میں کس حد تک تبدیلی آئی تھی اگر کوئی ایسی تبدیلی خاص نہیں آئی تھی تو یہ کہنے کی بات ہی نہیں کہ شیعہ بس ٹھیک ہے لیکن سچا آدمی تھا اس کی روایت لوگوں نے لے اس لیے یہ جو فتوے ہیں نا کہ شیعہ کافر کافر اور یہ ولی اللہ اس قسم کی چیزیں یہ پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں ہوتی آپ جب تعلیم کو عام کریں گے جب پڑھائی کو عام کریں گے جب آپ بخاری اور مسلم کے رابطوں کو دیکھیں گے احادیث کو دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ ہماری اتنی کتابوں میں کی روایات ہیں تو وہ کافر تھوڑے ہی ہو گئے تھے وہ بنیادی طور پہ مسلمان تھے اب ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ میں سب سے اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہوں پہلے نمبر پہ چلو پھر کیا ہوا وہ کافر نہیں وہ مر جائے کبھی جنازہ پڑا جائے گا وہ وہ آدمی مومن تھا یہ جو اس نے اپنی طرف سے ایک بات کر دی تھی اللہ چاہے تو اسے معاف دے اور اللہ چاہے تو اس سے حساب دے اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ معاذ اللہ وہ خدا کے اور یہ جو قرآن میں آیا وہ علی العظیم اور اللہ کی ذات بڑی ہے عزمت والی ہے تو کہتا ہے یہی تو اللہ نے کہا ہے کہ علی بڑا علی عظیم ہے اور یہ جو بادلوں میں بجلی گرجتی گرج چمک جو ہے یہ سارا سیزن علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو اور گناہ چھوڑ دو اب اس کی طرف سے خوراکات جو آدمی کہتا ہے اول تو اس کی دماغی حالت بھی شک ہوتا ہے کہ پتا نہیں یہ ہے دماغی طور بھی درست ہے یعنی چلو ہے درست لیکن وہ جو کچھ کہتا ہے وہ رفت ہے شیت نہیں شیت الگ چیز ہے رفت الگ چیز ہے تو اسے ہم نے لکھا اب تو چالیس پچاس سفید اللہ کی توفیق سے ہو گئے تو اس لیے یہ پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تو اس لیے ہم نے کہا آج آپ سوال جواب کچھ کر لیں تو یہ وہ ہے جو ہم لکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی کی روایت یا جس روایت میں بھی شیعہ آ جائے کوئی کہتا ہے کہ جس روایت میں شیعہ ہے تو روایت رد کرنے کے قابل نہیں ہوتی ورنہ بخاری مسلم سے ہاتھ دھو لینے چاہیے خاص طور پہ مسلم پہ اس میں تیس سے زیادہ رابیاں سبشیے اور لوگ ان کی روایت لیتے تھے کوئی ان سے انکار نہیں کرتا فرمائیے کوئی بات اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں شیعہ میں بھی تو گروہ ہو گئے نا آگے اس سے بہت سے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کا علم بھی نہیں ہے وہ ان چیزوں پہ عقیدہ نہیں رکھتے جو رسک کا کس کی ہوتی ہم دیکھتے ہیں کہ گیارہویں شریف کا لوگ ختم ہیں یا بارہ ربیع کوئی کی محفل کرواتے ہیں تو کہتے ہیں عمل ہوتے میرا جو تھوڑا بہت ذہن وہ یہ کہ مطلب اگر کوئی محفل ایسی انسان ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا کی محفل ہوتی ہے وہ تو وہ صحیح کام رہا ہے لائک بہتر ہی ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یا حضوری محمد کیا جا رہا ہے بے شک وہ دور میں نہیں ہوتا رہا لیکن ایسے بہت سارے عمل ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے لکھنا ہوتے تھے لیکن اگر وہ اچھا ہے تو کیا وہ بزنس میں آئے گا دیکھو بھائی اصولی طور پہ جب فقہ نے لکھی ہے نا بات اس کو سمجھنا چاہیے قرون اولا میں جو آدمی بھی نیکی کا کام کرتے تھے وہ نیکی کو حدود میں رکھتے بھی تھے اور لوگ اس پہ فتوا بھی دیتے تھے ایک آدمی فتوے کا فرق آپ دیکھیں زمانے کے اعتبار سے کیسا پڑتا ہے ایک آدمی میں نفل پڑھ رہا تھا تو علی رضی اللہ عنہ عید کی نماز پڑھانے اپنے دور خلافت میں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے اس نے کہا میلین میں نے نماز پڑھی ہے تو کیا اللہ مجھے اس پہ اجر نہیں دے گا تو انہوں نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے کہ خدا تمہیں جہنم میں نہ ڈالے اس نے کہا کیا نماز پڑھنے پہ جہنم ہوتی ہے تو ان کا نماز پڑھنے پہ نہیں ہوتی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ ڈر ہے کہ خدا جہنم میں ڈالے کسی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے نہیں کیا کہ نماز کیوں پڑھی یا کیا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل پڑے جائیں انہوں نے اسے جدر قرار دیا متاثرین جب آئے حنفیہ تو انہوں نے شامی نے بھی لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر کوئی آدمی عید سے پہلے نفل پڑھ رہا ہو تو نہ روکا جائے عید کے دن اشراق پڑھ رہا ہو تو اسے نہ روکا جائے اور پھر وہ کہتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ ہمارے زمانے میں نقل پڑھتا ہی کون ہے تو چلو اگر بیچارے کو توفیق ہو ہی گئی ہے تو پڑھنے کے پیچھے نہ پڑھو لیکن کرنے دو کوئی کرتا ہے زمانے کا فرق آ گیا اس زمانے میں سارے ہی نقل پڑھتے تھے اس زمانے میں تو لوگ باتیں کرتے تھے عام طور پہ ایک دوسرے سے کہ کتنے بارے پڑھتے ہو کتنے نقل روز پڑھتے ہو تو لوگوں کے لیے ایک خدا کے ساتھ تعلق کتنا ہے جہاں تک تعلق ہے ان چیزوں کا جو آپ دریافت کرتے ہیں اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اشارے ثواب کرنا چاہیے پوری امت متفق ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ کب کرنا چاہیے آج سے دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے یہ گاڑیاں یا آنا جانا ایسے تھوڑا ہی تھا پر کیجیے کسی کو مریض سے پنڈی جانا ہوتا تھا تو تین دن لگ جاتے تھے تو اس وقت علماء اور مشاعت نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا بھائی خط کون لکھے اور کون آئے کسی کے کسی کی تعزیت کرنے اور کیا اس طرح کیا کرو کہ ہم ایک دن مقرر کر لیں کہ حضرت کا انتقال کوئی بزرگ ہیں مولوی صاحب ہیں انتقال ان کا ہوا ہے فرض کر لیجئے پانچ محرم کو تو آئندہ ہر سال پانچ محرم کو ہم جمع ہو جایا کریں گے اور بیٹھ کے قرآن خانی کر لیں گے کوئی اللہ کو یاد کر لیں گے پیر بھائی ملاقات ہو جائے گی ایک دوسرے کا حال پوچھ لیں گے یہ انتظامی چیز ہے اتنی بات تھی بس پانچ محرم کو مثلا جمع ہو جاتے تھے کسی نے کہا جی پندرہ شابان شابان رکھ رکھ لیں لیں بیس بیس شابان کو جمع ہو جاتے تھے کوئی کسی کو نہ خط لکھتا تھا نہ گاڑیاں بیچتے تھے بس پتا چل جاتا تھا کہ بیس شابان کو اپنا گاؤں میں جانا ہے اتنے لوگوں کے پاس وقت بھی کھلا ہوتا تھا کہ میت ہو گئی تو چالیس چالیس دن بیٹھے رہتے تھے دعا مانگتے یہ سب چیزیں انتظامی امور تھیں جب وقت بدلا تو وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ لوگ ان چیزوں سے ہٹ جاتے لوگوں نے ان انتظامی کاموں کو شرعی کام بنا لیا انہوں نے کہا پانچ محرم کو جمع ہوتے تھے تو پانچ محرم ہی کو جمع ہونا ہے نہ چھ کو آنا ہے نہ چار کو آنا ہے کیونکہ دین یہی ہے جو لما مخالفت کرنے والے تھے انہوں نے کہا وہ دور گزر گیا اب آپ کسی بھی دن جمع ہو جائیں کہیں بھی بیٹھ کے فاتحہ پڑھ لیں کہیں بھی قرآن خانی کر لیں سواب پہنچ جائے گا یہ جو انتظامی اور شرعی امور کو انہوں نے یکجا کر لیا نا یہاں پہ جھگڑا چلا بولنا نب سے اصال ثواب میں کسی کو انکار نہیں اطال ثواب کے سب قائل ہیں وہ بھی قائل ہیں یہ بھی قائل سب کوئی مانتا جی تو اس زمانے میں نماز سے جہاں تک تعلق ہے نا جی ام اربا اس بات کے قائل ہیں کہ نماز کو لوٹایا جائے گا اتنی اتنی زیادہ اس کی سختی ہے اتنی پابندی ہے کہ ایک آدمی مرتد ہو گیا معاذ اللہ وہ پانچ سال مرتد رہا پھر اسلام میں آ گیا تو کہا کہتے ہیں کہ وہ پانچ سال جو مرتد رہا ہے اس سے پہلے اس کے ذمے پت کر لیے دو سال کی نمازیں تھیں تو ارتداد کے زمانے کے بعد جب اسلام قبول کرے گا تو حج ثابت ہو گیا اس کا حج دوبارہ کرے اور ارتداد سے پہلے کے جو دو سال تھے ان دو سالوں کی نمازیں قضا کے ذمے اب تک ہیں کیونکہ ارتداد اس کی نیکیوں کو ختم کر دے گا گناہوں کو تو ختم نہیں نہ کرے گا مطلب ایک آدمی دو ہزار پانچ میں مسلمان تھا معاذ اللہ دو ہزار نو میں وہ دو ہزار نو تک وہ مرتد راچار تھا تو دو ہزار چار پانچ میں جب وہ مسلمان تھا تو نمازیں اس کے ذمے دو ہزار تین کی بھی تھیں چار کی بھی تھی پانچ میں مرتد ہو گیا نو میں پھر مسلمان ہوا تو کہتے ہیں وہ جو چار سن چار میں تمہاری نمازیں تھی نا تمہارے ذمے تین چار میں وہ بھی اس کی قضا ابھی بھی باقی ہے کیونکہ تم نے مرتد ہو گئے تھے تمہاری نیکیاں ختم ہو گئی پچھلے زمانے کی گناہ تو ختم نہیں نہ ہوئے اب جو اسلام قبول کر رہے ہو تو وہ جو قضا نمازیں تھیں وہ اب بھی تمہارے ذمے باقی ہیں اس قبولیت اسلام نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا یعنی کہ کیا نمازوں کو معاف نہیں کیا کیونکہ تم کافر سے مسلمان نہیں ہو رہے مرتد سے مسلمان ہو رہے تو این اربا کہتے ہیں کہ قضا لازم ہے ابن تعمیر احمد اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ قضا لازم نہیں بلکہ محض استغفار کافی ہے شیخ نے اس موقع کو اختیار کیا اپنے فتوا میں اور شیخ پر جب دلائل دیتے ہیں تو پھر تو وہ دیتے چلے جاتے ہیں نا انہوں نے کتنی احادیث نقل کی کہ یہاں نماز قضا ہوئی یہاں ہوئی یہاں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا تو شیخ کا یہ جو فتوا ہے نہیں مانتے نہیں اس پہ عمل کیا جا سکتا وجہ اس کی ایک اور بھی ہے وجہ اس کی یہ ہے بلکہ دو وجہ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اجازت دے دیں ہر آدمی کو کوئی انٹرنیٹ پہ جا کر فتوے لے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو دین برباد ہو جائے انٹرنیٹ کا تو یہ حال ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نام مسلمان کیا پتا نہیں کسی کوئی ہندو بیٹھا ہے یہودی بیٹھا ہے عیسائی بیٹھا ہے کون بیٹھا ہے اور وہ اسلام پہ اعتراض بھی کرتا ہے اسلام کی تعریف بھی کرتا ہے تو ہم انٹرنیٹ سے تو دین نہیں لے سکتے اب آپ نے اگر شیخ الاسلام رحمت اللہ کے فتح کو پڑھا ہو تو وہ چھتیس جلدیں شاید آپ نے سارا نہیں پڑھا ہو انٹرنیٹ پہ دیکھا ہو شاملہ میں دیکھے نا تو شاملہ میں دیکھنا تو بہت آسان ہے صحیح ہے نا جی اگر آپ چھتیس جلدیں پڑھتے پوری پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا کہ پتلا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو آزادی دی آزادی دے دی جائے کہ انٹرنیٹ پہ چلے جاؤ اور جو مسئلہ تم نے دیکھنا ہے دیکھ لو تو اب وہ مسئلے ایسے ایسے ہیں جو امت میں کوئی بھی قائل نہیں ہے اور لوگوں نے اپنے باپ سے جھوٹ لکھ کے ڈال دی محاذ اللہ یہ سب جانتے تو اس سے تکلیف ختم ہو جائے گی مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں مالکی مسلب کو اختیار کرنا چاہتا ہوں تو مالکی مسلب کو اختیار کرنا صرف نماز روزے کی حد تک تو نہیں ہے نا کل کو مجھے بینک میں جانا ہے تو پھر کیا کروں گا تجارت کرنی ہے تو کیا کروں گا دکان کرائے پہ دینی ہے تو کیا کروں گا اب مثلاً ایک آپ دیکھ لیجیے کرائے پر جو دکان دینا ہے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس دس لاکھ ہیں اور میں کہتا ہوں کہ میلوڈی مارکیٹ میں دکان ہے میری تو چلو مل کے کاروبار کر لیتے ہیں میں تو لاکھ بناتے ہیں درست نہیں ایک طرف وہ پراپرٹی ہے جو محض پراپرٹی ہے اور اس سے ایک روٹی بھی نہیں خریدی جا سکتی جب تک کہ بیچے نہ اور ایک طرف خالص سرمایہ ہے تو کہتے ہیں کہ دکان والا میری ہے نا میں مجھے مجھ پہ لازم ہے چاہے میں دس لاکھ کے مقابلے میں دس ہزار ہی کیوں نہ رکھوں لیکن دونوں طرف کیش کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے تو میں کہتا ہوں بھائی دکان بھی لیں ایک لاکھ روپیہ مجھ سے لیں دس لاکھ آپ ڈالیں کاروبار کریں اور شیئر کا مقرر کر لیتے ہیں آپ کا کتنا میرا کتنا ہنفیوں کے نزدیک ناجائز ہے کہ میں ایک طرف پراپرٹی اور ایک طرف پیسہ مالکی شافی حملی تینوں کہتے ہیں جائز اب یہاں مالکی کون فقی ہوگا اور مفتی ہوگا جو مجھے فتوا دے گا کیونکہ معیشت کا باب آ گیا نا آگے چلیے آگے چل کے ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک لاکھ ہے تمہارا دس لاکھ ہے تو چلو ہم پچاس پچاس فیصد پہ ایگری کر کے منفی بکا کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے ہمیں اس سے کیا ہے تم ستر بیس کی ریشو مقرر کر لو پچاس پچاس کر لو ساٹھ چالیس کر لو کوئی پرواہ نہیں شافی ہمبلی اور یہ مالکی تینوں کو کہا کہتے ہیں کہ جناب آپ کا ایک لاکھ ہے اس کا دس لاکھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رقم دس گنا کم ہے تو ہر دس روپے میں نو اس کے ہیں اور ایک آپ کا ہے تو شیئر بھی اسی حساب سے ہوں گے پچاس فیصد نہیں ہو سکتا ساٹھ فیصد نہیں ہو سکتا ستر نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا تو یا کسی بھی مسئلے کو اختیار کرنا صرف نماز کی حد تک کہ نماز ایسے پڑھنی ہے ہاتھ کھول کے یا ہاتھ باندھ کے وہ تو پوری زندگی ہے اس کی ترتیب ہے بچوں کی ہے طلاق ہے نکاح ہے یہ سارے مسئلے جب پیش آئیں گے تو میں کہاں سے ایسے ڈھونڈوں گا ایک قباعت آ جاتی ہے اور دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر اس طرح لوگوں کو کھلی چھٹی مل جائے تو لوگ اپنے دین کو کھیل بنا لیتے ہیں تماشا اللہ کا خوف ہر ایک میں نہیں ہوتا کہ کہ اسے اجازت جس سے چاہو مسئلے کو اٹھا لو اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے وہ ممکن ہے دین سے ہی نکل جائے شامی نے ایک مسئلہ لکھا ہے شامی نے لکھا ہے کہ ایک لڑکا تھا اور اپنے بزرگ تھے ایک شیخ ان کی مجلس میں جاتا تھا تو اس نے کہا حضرت مجھے فلاں لڑکی سے تعلق ہے اور میں نے رشتہ کرنا ہے تم نے کبھی کہا گا شادی تم نے کرنی ہے زندگی تم نے گزارنی تو اس لڑکی نے شرط لگا دی کہ جب تک تم شافی مطلب کو قبول نہیں کرو گے میں شادی نہیں کروں اس نے شاپی مسلب کو قبول کر لیا نکاؤ گے تو شہر تک جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ لڑکا کہیں دین ہی کو نہ چھوڑ بیٹھا اور ہوا ہوئی کہ ایک وقت آیا اس نے دین کو چھوڑ دیا سب دین کی باتیں ختم ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ کیسے کیا ہنفی سے شافی مسلک اختیار کرنے پہ کوئی آدمی قابل ہو جائے گا انہوں نے کہا ہنفی شافی کا مسئلہ نہیں ہے وہ شاپی مطلب کو اختیار کرتا اللہ کے دین کی وجہ سے تو میں کہتا بالکل ٹھیک ہے اس نے اپنے مطلب کو چھوڑا ایک لڑکی کے لیے دنیا کے لیے تو دنیا کے لیے اور لڑکی کے لیے اپنے مطلب کو تبدیل کر لینا یہ اللہ کے دین کی توہین ہے اسے یہ خیال نہیں آیا کہ پہلے جو کچھ نمازیں پڑھتا رہا ہے جو کچھ بھی کرتا رہا ہے اس میں اس میں فرق کیا ہے حقیقت میں تو اللہ ہی کے لیے لیکن وہ جو تبدیلی ہے وہ ایک عورت کے لیے تو دین کو اتنا کم درجے کا جاننے پہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں خدا نہ چھین یہ ہے بات اس لیے لمحہ جو ہے نا وہ بات تو فتوے کی کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کو جن لوگوں نے کوئی ذکر مراقبات یہ چیزیں کی ہوئی ہوتی ہیں ان میں فتوے کے علاوہ یہ چیز پائی جاتی ہے خدا کا خوف اور اللہ نے کہا اللہ اللہ لوگوں اللہ سے ڈرو گے تو خدا تمہیں خود علم علم سکھائے گا وہ جو اللہ سکھاتا ہے نا وہ جو خدا کے خوف سے پیدا ہوتا ہے وہ کتابوں سے نہیں ہوتا یہ ہے بہت سے پتے ایسے دیتے ہیں جنہیں نہیں مانا جاتا یہ القدیر ابن حمام رحمت اللہ عالم فت القدیر میں کتنے فتوے ایسے ہیں جو انہوں نے دیے ہیں کوئی نہیں مان حالانکہ وہ ایسے آدمی تھے کہ ان کے معاصرین انہیں کہتے تھے کہ آپ اجتہاد کریں آپ مجھے کے مقام پہ پائے کوئی نہیں مانتا جی ہاں یہ انہوں نے پوچھا تھا میں نہیں دیکھ سکا اس بیوی جی کی جی ستیلی ماں سے اس کی ستیلی ساتھ بن گئی ہاں تو ستیلی ساتھ سے اس کا نہیں ہو ہو جائے گا تو وہ نکاح باطل اور قرار پائے گا نا جی ختم ہے وہ ہوئے ہی نہیں سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا غالباً نہیں رہے گا کیوں جی پتا ہے غالباً ہونا تو یہ چاہیے ہونا تو یہی چاہیے کہ نہیں رہے گا حرمت مساحرت میں حنفیہ کے ہاں بڑی شدت ہے ولی پر رحمت اللہ علیہ ساس اور سسر کے معاملے میں بہت سخت بہت سخت پتا دیتے بھی قائم ہوا یعنی ہاں۔ اسی کے بعد رہے ہیں تو نہیں رہے گا نکاح ٹھیک ہے یہ کہنا کہ بالکل ہی دین سے خارج ہو گئے یہ بڑا مشکل ہے پھر ان کے بھی فرقے ہیں آگے ان کے بھی کئی ایک فرقے بن گئے نا اس سے بڑا مشکل ہے لیکن ہم لوگ بنیادی طور پہ شیان علی میں سے ہیں یہ بات بہت نازک ہے لیکن جتنے اہل سنت الجماعت ہیں یہ سب شیان علی میں سے ہیں یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے ہیں باقی ان کے مقابلے کے لوگوں کے بارے میں مثلاً ہماری ہر عقیدے کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جس نے بھی لڑائی کی عائشہ طلحہ زبیر معاویہ رضی اللہ عنہ سارے کے سارے ان سے اجتہادی خطا ہوئی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ اب امام غنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب مذہب ہیں اور مستحد ہیں سب ان کے مقلد امام صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے زمانے میں جنگ ہوتی تو آپ کہاں ہوتے تو فرمائیں گے کہ ہم سب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوتے کہ ہر ایک نے کتابوں میں لکھا ہر ایک نے انفی کیا اور مالکی کیا شافی اور حمبلی سب کے سب کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے چوکے اور خلیفہ راشد کے مقابلے میں جو باقی لوگ آئے ہیں چاہے وہ جتنے بھی بڑے ہوں خلافت طاقت خلاف تو اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ ہم کیا ہیں اہل سنت ہمارا ہم سے اگر کوئی شیان عثمان اور علی کا پوچھے ہم شیان علی میں سے کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو اجتہاد تھے ہنفی فکا کی ساری اساس ان میں بات تقابل یعنی ایک ہے دیکھیے ثواب کا ہونا ایک ہے عظمت کا ہونا یہ ایک الگ بات ہے اور ایک ہے کہ کوئی آدمی علم اجتہاد یہ کرتا ہے وہ الگ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ یا نو برس روزے رکھے مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو دو سن دو ہجری میں رمضان فرض ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ موٹی بات ہے ایک حج کی آخری حیات طیبہ یا ایسے ایسے مل جائیں گے جن نے پچیس پچیس حج کیے تو کاؤنٹنگ اور گنتی میں تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ امتی نے زیادہ حج کیے ہیں بنسبت نبی کے نبی نے ایک حج کیا اور امتی نے پچاس حج کیے جی، ٹھیک ہے پھر کیا ہوا لیکن جہاں تک ثواب کا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ادنا سے ادنا عمل بھی حج کا پوری امت کے حج سے افسر ظاہر ہے کہ وہ معصوم تھے بالکل ایسی جہاں تک قرب اور کا تعلق ہے یہ خلافت راستہ میں اسی طرح ہے کہ عمر عثمان اور علی اللہ لیکن جہاں تک علم کا تعلق ہے اشتہار کا ساری حنفی فقہ کی بنیاد تین آدمیوں کے فتووں پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اجتہاد اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اور ان تینوں میں سب سے بڑے مجتحد کون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے مجتحد نہیں ہوئے دو وجہ تھی ایک تو ان کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد جو حالات آئے ہیں رضی اللہ عنہ وغیرہ کو زیادہ دیر تک زندہ رہنے کا موقع ملا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں رہ گئے شام تشریف لے گئے تھے سفر نہیں ہوا زیادہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے تیسرے درجے پہ آ جاتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سفر بہت کرتے رہے لیکن زندگی تھوڑی ہوئی بتی میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو حالات پیش آئے ہیں جو اجتہاد انہیں کرنا پڑا ہے کسی کو اتنا اجتہاد نہیں کرنا پڑا ہے اور پھر وہ کوفہ میں آ گئے امام ونیفا رحمۃ اللہ علیہ کوفہ ہی کے تھے پیدائش وہیں کی تھی تعلیم وہیں کی تھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہے تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجتہاد کے اعتبار سے سب سے آگے اور انہی کی انہی کے اجتہادات کی بنیاد پر ہنسی فکا اسی لیے امت میں خود ہنفی فکہ میں کسی کا کسی کا عقیدہ یہ نہیں رہا کہ ہم کہیں اور ہیں سب کے سب جب عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شیان علی میں سے ہیں یعنی علی رضی اللہ عنہ کے پیروکار ایک ہے الوی ذات وہ الگ ہے سیدنا علی رضی اللہ سے ذاتیں جو چلی ہیں وہ تین ہیں ایک تو ہے نا آوان اور ایک ہے الوی اور ایک ہے سید تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو اولاد ہے وہ سادات میں سے علی رضی اللہ عنہ کی باقی جو بیویاں تھیں ان میں سے جو ان کی اولاد آگے چلی ہے وہ الگی ہیں اور وہ عوام وہ الگ ہے وہ نصب کی بات ہے اور شریعت کی جہاں تک بات ہے اس میں سب کے سب اس کے قائل ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں زیادہ حق پر تھے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ سیدنا طلحہ زبیر عائشہ رضی اللہ وہ کوئی گناہ گار ہو گئے تھے ہم کہتے ہیں اجتہاد انہوں نے بھی کیا انہوں نے بھی کیا جو اجتہاد حق سے زیادہ قریب تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ چھوٹا سا سوال ہے لیکن وہ آئی تو وہ جو مسئلہ ہے آپ کے علم میں ہے تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ جو ایک ہاسٹل کا مسئلہ میں باتیں جان تھی نکل بات دوست کر تھے تو ایک آدمی ہے اس کا اس نے بھلیا اپنا جو ہے وہ بظاہر دینی بنانے کی کوشش کی نماز وہ پڑھ لیتا ہے اور کوشش بھی کر لیا لیکن اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس نے کوئی تبدیلی نہیں کی جھوٹ جو ہے وہ جس طرح پروانی سے پہلے وہ ہوتا تھا واقف ہوتا ہے دھوکے دیتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں دیکھتا جی جی سارے معاملات جاننا چاہ رہا ہوں تو مطلب ایسے آدمی کو اس سے کیسے کمپیئر کریں گے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن معاملات کا بچہ ہے اہمیت سمجھنے اپنی زندگی کو اسکیپ کر لیا میں اور کیا اللہ رب اللہ چھوٹ دے دیں گے کہ نہیں یہ جو ہے بڑی نمازیں پڑھتا تھا اور نکلتا تھا اور دیکھیں بھائی جہاں تک خدا کے حقوق کا تعلق ہے اللہ کے وہ بھی اپنی جگہ پر کچھ کم نہیں نماز نہ پڑھنا یہ کفر اور اسلام کی بحث چھڑ جاتی ذرا نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور مرتد ہو جائے گا اس کا قتل ہوگا اور امام مالک اور امام شافعی دونوں اس کے قائل ہیں جو کہتے ہیں مرتد نہیں ہو جائے گا لیکن پھر بھی اس کی سزا قتل ہے نماز کیسے چھوڑ پر احمد اللہ کہتے ہیں کہ اسے جیل میں ڈال دو اور مارو تاکہ اس کے جسم سے خون بہنے لگے اور بنیادی طور پر نماز ہے کیا اللہ ہی کا حق انسانوں کا تو کوئی حق نہیں ہے ایسی آپ کئی چیزیں دیکھ لیں مسجدوں کا بنانا اللہ کا حق ہے عوام کا حق بعد میں آتا ہے اللہ کا حق غالب ہے زکات میں خود اللہ کا حق ہے حج کا ایک حصہ اللہ ہی کا حق ہے عوام کا نہیں تو اس لیے آدمی یہ نہ جانے نہ سوچے کہ اللہ کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں نماز پڑھی نہیں پڑھی حج کیا نہیں کیا کیا ہو گیا ولی اللہ ہے یہ بھی غلط بات لیکن کوئی آدمی جو نماز روزہ نہیں کرتا اور اس کے اور وہ اور وہ اپنے معاملات میں دیانتدار ہے اور دوسرا آدمی اپنے معاملات کا کھوٹا ہے انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے ان کے حقوق ختم کرتا ہے اور وہ بظاہر نماز وزا کرتا ہے یہ ہے نا دونوں میں تو وہ آدمی زیادہ اچھا ہے جو آدمی انسانوں کے حقوق پورے کرتا ہے لیکن اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے آپ چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا مسئلہ تو ہوگا ہی اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا مگر اور اس کا اس اس کا کا فیصلہ تمہر رضی اللہ نے کیا تھا سعد رضی اللہ فرماتے تھے کہ میں نبی میں گیا تو رضی اللہ لیٹے ہوئے تھے اور پریشان تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے چہرے سے پریشانی لگ رہی ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں میں نے کہا کیا وجہ ہے فرمانے کہ یہ کوفہ والے میں نے صبح ایک آدمی کو بھیجتا ہوں وہ ان کے پاس پہنچتا ہے حکومت سنبھالتا ہے تو اس دن کی شام نہیں ہوتی اور وہاں سے کوفہ والے چل پڑتے ہیں چلو جاؤ عمر کو بہت آدمی تبدیل کرے اور شام کو بھیجتا ہوں تو صبح چل پڑتے ہیں کے آدمی تبدیل کرو میں ان کوفہ والوں سے بڑا سن رہا پھر فرمایا ساتھ ایک آدمی دیکھو بڑا نیک اور متقی اسے بھیجتا ہوں اور وہ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا وہ زیادہ اچھا ہے یا جو آدمی کم درجے کا نیک ہے اور کنٹرول کر سکتا ہے گورنمنٹ چلا سکتا ہے ان دونوں میں سے کس کو بھیجو تو کم درجے کا مستقی آدمی جو لوگوں کو صحیح طور پر حکومت چلا سکے اور لوگوں کے حقوق پورے کر سکے میری تو رائے یہ پھر عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے پھر شورا ہوئی پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کرنا فاسق آدمی گناہ گار جو ہمارے کام پوری طرح انجام دے حکومت دیانتداری سے کرے وہ ہمارے نزدیک زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ متقی اور پرہیزگار ہو لوگوں کے حقوق ضائع کر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے اور وہ بہت نمازیں پڑتی ہے اس کے ہمسائز سے تنگ ہے اور دوسری عورت ہے وہ پہلی کہ ہم پلہ تو نہیں ہے عبادت میں لیکن اس کے ہمسائز خوش ہیں تو آپ نے دوسری اچھی ہے جس کے سائز سے خوش ہیں بہت چیزیں ایسی ملیں گی آپ یہ سرفسی سرفسی امام سرفسی رحمت اللہ لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بھائی میرا بھائی اور میں دونوں جب پڑھتے تھے تو میں میں بھائی جو تھا وہ میں بھائی پڑھتا رہتا تھا اور میں والدہ کے پاؤں دباتا تھا تو بھائی نے مجھ سے کہا کہ آؤ اپنی راتیں تبدیل کر لیتے ہیں میں پڑھتا رہتا ہوں رات رات کا کتاب و سنت کی چیزیں اور والدہ کے پاؤں دباتے رہتے ہو کہتے ہیں میں نے بھائی سے کہا کہ میں اپنی جتنی بھی راتیں وہ اتنی عظیم ہیں کہ آپ میری ساری عبادت جتنی بھی ہے اس کی ایک رات کے عوض میں والدہ کے پاؤں دبانے کی ایک رات کے عبد میں اپنی ساری راتیں بھی تو میں نہیں قبول کرتا اور میں نے لکھا ہے کہ میری والدہ میری خدمت کی محتاج تھی اور میں نے کہا بھائی تمہارے مطالعے کی محتاج میری ماں ہے تو انسانوں کے حقوق جو ہیں بہت شدید ہیں اسی لیے ایک اور جگہ اس میں ہے کہ اتنے اعمال لے کے قیامت میں آئے گا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش اتنے اعمال ہمارے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پشتوں سے کہیں گے کہ اس آدمی کے اعمال ہیں اس کا حساب نکالو تو پتا چلے گا کہ شما اس نے فلاں کو گالی دی وہ مال مالحزا اور اس کا مال دبا لیا تھا اس کے ساتھ یہ کیا تھا اس کے ساتھ یہ کیا تھا تو حکم ہوگا اس کی نیکیاں کاٹو لوگوں کو تو اور جو نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر حکم ہوگا کہ لوگوں کے گناہوں کو اس پہ لاد دو تو اتنے گناہوں کو لے کے جہنم میں پھینک دیا جائے تو اس لیے لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا جو ہے یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ شامی نے یہ فتوے کی باتیں بھی بچوں کے کھیل نہیں ہے فتوا دینا بڑا بڑا مقام رکھتا ہے شامی نے لکھا ہے کہ ایک پائی اگر کسی کی دینی ہوئی قیامت میں جو ناحک غصب کر لی تھی ایک پائی سات سو فرض نمازیں اس کے کافی سے کاٹ کے منتقل ہو جائیں سات سو فرض نمازیں جو اللہ نے قبول کی ہوئی ہیں یہ ایک پائی کی قیمت میں ضرور جائیں اب تو ہماری نمازیں ہی کیسی ہوتی ہیں اور پھر پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی بہت سخت بالکل انسانوں کے مال ان کی عزت ان کے خون سے بالکل ہاتھ نہیں رکھنے چاہیے ترنگ غیبت میں نہیں پڑنا چاہیے یہ اتنی بری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کسی کی برائی بیان کی جائے اور تم جانتے ہو کہ وہ آدمی پہ تومت ہے اور تم اس کا دفاع نہ کرو تو اللہ تمہیں سختی سے قیامت میں ہاتھ پیش آئے اور دوسری جگہ آتا ہے کہ جب کسی آدمی کی عزت برباد ہو رہی ہو اور تم جانتے ہو کہ وہ آدمی سچا ہے تو تم اس کا دفاع کرنا اور اللہ اس دن تمہاری مدد کرے گا جس دن تمہیں خدا کی مدد کی شدید ضرورت ہو حج کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں فرما چکے تھے کہ سود حرام بار بار فرمایا اتنا سخت جملہ کہا ہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی سود کھاتا ہے اپنی ماں کے ساتھ ایسے اور ایسے تینتیس مرتبہ کرے تو وہ گناہ اور پھر سود کا ایک پائی ایک درم برابر ہے تو جب آپ چلے حج کر کے تو کسی نے کہا اللہ کے رسول سود سے بھی کوئی بڑا گناہ ہے جو لوگ ڈر گئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں سود سے بھی بدتر چیز بتاؤں اس نے کہا جی آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت سے کھیلنا اس لیے جس طرح شراب حرام ہے جس طرح بدکاری حرام ہے اسی طرح مسلمانوں میں سے کسی کی بھی عزت کسی کا بھی پیسہ یہ سب حرام کوئی اپنی کون سا کوئی کسی کا ایک پائی بھی لے کوئی اپنی کون سا کہ کوئی آدمی دوسرے پہ تومت لگائے غیبت کرے کیا چیز ہے نمازیں روزے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل کام نہیں آئیں گی قیامت میں کاٹ کے دے دیں گے جس نے بھی کسی مسلمان کی عزت برباد کی کسی بھی مسلمان کی غیبت کی کسی کی چگلی کھائی اور پیسے کا لینا تو بہت ہی بری بات اسی لیے تو ہلکیہ نے مالی جرمانہ نہیں رکھا مالی جرمانہ جو ہے نہیں رکھا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم مذاق میں بھی اپنے بھائی کی لاٹھی نہ لے بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ چلتے ہیں لاٹھی تو آپ نے مذاق میں بھی اپنے بھائی کی لاٹھی نہ لے منع کروا دیا Thank you.